بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سالات کے بعد شائقین علم و تحقیق اور محب ادب حضرات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب القول المتین کی جہالتیں یا خیانتیں یعنی سلسلہ وار رد اس کتاب کا بھی کرنا چاہتے ہیں مرزائی جہلمی کے رد کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کتاب کے اندر اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء کرام کا مذہب چھوڑ کر قول شاز اقوال شاذہ کی اتباع کی ہے اور یزید کے نام پر یعنی یزید کی مخالفت کے نام پر ایسا بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے جس فتنے میں عوام مبتلا ہو کر صحابہ کرام کے گستاخ اور بے ادب بنتے ہیں اس کتاب کے اندر اس نے یزید کی تکفیر کو حتمی یقینی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے صفحہ نمبر چار سو تین پر لکھتا ہے بلکہ یقینی و حتمی طور پر فاسق و فاجر گمراہ سرکش باغی ملعون اور کافر ہی ہو سکتا ہے قطعی یقینی حتمی کے لفظ ہیں یہاں اس کتاب کے اندر ایک اس کے ذاتی استدلالات ہیں جو لان اور تکفیر سے متعلق ہیں ایک اقوال ہیں پہلے رد ہم اقوال کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ہم ثابت کریں گے اور پورے چیلنج کے ساتھ کہ اس شخص نے علماء کرام کی عبارتوں کو بگاڑا ہے ان کے معنی کو تبدیل کیا ہے مفہوم کا ستیہ ناس کیا ہے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس نے جہالت اور لا علمی سے ایسا کیا تو پھر دار صاحب علم سمجھتا ہے بلکہ ہر مومن مانے گا کہ ایسا شخص جس کے اندر کلام علماء کے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے مانے بگاڑ کے رکھ دیتا ہو ایسے شخص پر حرام ہے کلام علماء اور اسلام کے اندر کلام کرنا نہ یہ کلام علماء کے اندر کلام کر سکتا ہے نہ اسلام کے اندر نہ دین کے اندر یہ بول سکتا ہے اور اگر یہ شخص کلام علماء کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کو علماء معرفت نصوص کہتے ہیں اگر یہ معرفت نصوص رکھتا ہے پھر اس نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر معنی اور مطالب اور مفاہیم کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کیا ہے تو یہ اس کی بدترین خیانتیں ہوں گی پھر اور بھی زیادہ حرام ہو جائے گا علم اور دین کے اندر کلام کرنا ایسے شخص کے لیے جو خائن ہوتا ہے اس کو اسلام کب اجازت دیتا ہے بولنے کی وہ تو فاسق فاجر بدترین اسلام کا مجرم بنتا ہے اب میرے دوستو اس شخص نے سب سے پہلے یزید کی تکفیر یعنی اس کو کافر قرار دینے کے حوالے سے جو پہلا حوالہ پیش کیا ہے وہ لکھ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن سعید بن زید اتابعی کی تصریح یہ عنوان ہے پہلے نمبر پر ان کا نام دے پیش کر رہا ہے اور حوالہ دے رہا ہے ان کے اشعار کا اور وہ اشعار جس کتاب میں موجود ہے اس کا نام اس نے پیش کیا یہ کتاب ہاتھ میں وفا الوفا امام نور الدین سمہودی رضی اللہ تعالیٰ زبر زیر حرکات و سکنات ان کی طرف سے جو پڑے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر پڑھوں تو نہ میں ترجمہ مطلب نکال سکوں گا نہ وہ نکال سکتے ہیں فین تک تو لونا یوم حرت واقع میں فنحن علی اسلام اول من قتل و ترکناکم و ترک نا کم بے بدرن ازلتن اب بننا یہ حرکتیں لگی ہوئی اب بننا بے اسلا بلنا من کم نفل فعین جمنہ آد البیت سالمن فکل قد نہ بنا من کم جلل ترجمہ خود لکھ رہے ہیں اگر تم ہمیں ہررا واقم کے روز قتل کرو گے تو یہ بھی جان لو کہ ہم وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر قتال کیا تھا ہم نے عددی قلت کے باوجود تمہیں یعنی تمہارے مشرق اجداد کو مقام بدر میں قتل کیا اور تم سے مال غنیمت لے کر واپس لوٹے اگر بیت اللہ میں پناہ لینے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارے ظلم و ستم سے محفوظ و معمون رہے تو ہر وہ مصیبت جو ہمیں تم سے ملے گی حقیر ہوگی یہ خود ترجمہ ترجمہ صحیح ہے حرکتیں بارہ لکھنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں اب یہ حوالہ دے کر سیدنا عبد الرحمان بن سعید بن زید کو تکفیر جزید کا پہلا قائل قرار دیا میرے دوستو یہ عبد الرحمان بن سعید بن زید ان کا تذکرہ ہمیں سوائے طبقات ابن سعد کے کہیں نہیں ملا سیکا ہے سیکا راوی ہیں تابعی ہیں لیکن یہ اشعار ان کے ہیں سند کیا ہے کیونکہ امام نور الدین سمہودی یہ تو ہے نو سو گیارہ دسویں صدی کے نویں اور دسویں صدی پائی ہے اشعار ہے تابعی کے تو اتنا بڑا دور کا جو فاصلہ ہے وقفہ ہے اس کو طے تو راویوں کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے بغیر صنعت کے تو نہیں ہو سکتا تو ہم چیلنج کرتے ہیں ڈاکٹر کے ضروریت اور خاندان کو ان اشعار کی سندیں پیش کرو اگر تم کہو وفا الوفا میں آ گیا تو میرے خیال میں پھر جس طرح کے تم پانچ لاکھ بغیر صفروں کے احادیث کے حافظ ہوتے ہیں ہو اور حافظ ہونے کا دعوی کرتے ہو پھر اسی طرح کا یہ تمہارا دعوی ہوگا اور پھر ایسے دعوی یہ لا کرنا کوئی چیز نہیں ہوتا لاؤ لال اسناد تو بہت دس بنتا ہے بتا یہ نہیں ہے مسلم شریف کے مقدمہ میں لولا لقال من شاہ ما شاہ اگر سند نہ ہوتی تو ہر شخص جو من چاہتا کہہ دیتا تو سب سے پہلے آپ خود ہی سمجھیں کہ اگلے حوالوں کا کیا حال ہوگا جو پہلا ہی بغیر سند کے باطل ہو گیا اور بدتمیزوں سے اتنا میں پوچھتا ہوں بدتمیزوں بتاؤ تو صحیح مسئلہ تکفیر جس میں انتہائی احتیاط لوگوں کو سکھاتے ہو پڑھاتے ہو وہ جی تکفیر ایک لزومی ہوتی ہے ایک التظامی ہوتی ہے ایک فقہا کی ہوتی ہے ایک متقلمین کی ہوتی ہے فقہا کی تکفیر کوئی تکفیر نہیں ہوتی وہاں پر تو لزوم اور التظام کی تقسیم کر کے تکفیر کے مسئلے کو ہوا بناتے ہو اور یہاں پر نہ لزوم ہے نہ التظام ہے کوئی چیز نہیں سند ہی نہیں ہے زیرے سے اور تکفیر منسوخ کر رہے ہو تابعی کی طرف ایک مسلمان کے لیے جو فاسق فاجر ہے ظالم ہے فاسق ہے فاجر ہے حد درجہ یہی ہے تو بتاؤ خدا پاک کو جواب دینا کبھی نہیں سوچا اگر خدا تم سے پوچھے یہ تکفیر کے اصول جو ہے وہ جو بناتے تھے پڑھاتے تھے لوگوں کو وہ کدھر گئے یزید کے مسئلے میں وہ تمام شریعت ختم ہو گئی کیا قرآن نہیں ہے لا شنان و کمشنان ولا اللہ تھا دلو ہوا اخرا بولتا کہ کسی کی دشمنی میں نا انصاف نہ بننا اہل بیت نے تمہارے منہ سے لگام نکالی ہے کیا واض اللہ کہ شریعت کے تقید اور شریعت کی پابندی کو چھوڑ دیا کرو جہاں جی چاہے تو میرے دوستو پہلے حوالے کا تو یہ حشر ہو گیا یہ ان پر قرض ہے اس کی سند تلاش کر کے دیں اور سند حسن یا صحیح ہو اور پھر یہ بھی میں کہوں کہ یہ ہے مسئلہ تکفیر یہاں پر حسن صحیح خالی خبر واحد معتبر نہیں ہوگی کسی کو شرابی ثابت کرنے کے لیے اسلام میں دو گواہ چاہیے او بدھو تاغوتی مہمانوں او تاغوتی مہمانوں بتاؤ ایسے ہے کسی پر شراب کی تہمت لگانی ہو تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا ایک کی گواہی پر کفایت کیا جاتا ہے بتائیں تکفیر آخری مسئلہ اسلام میں آخری مسئلہ اس کے لیے کچھ سند ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ کاغذی بھرمار کر کے اپنا علمی روب جمانا چاہتے ہو کتابیں زیادہ بن جائیں گی تو علمی روب ہو جائے گا اس کو علمی روب نہیں کہتے یہ جہالت اور لانت کا روب ہوتا ہے علمی روب یہ ہوتا ہے تھوڑا بولو اور صحیح بولو علم کے مطابق بولو یہ علمی روب ہوتا ہے میرے دوستو جس طرح کے شعر صحیح طرح ہے اس طرح اشار صحیح طرح ہیں ان کو پڑھ دیتا ہوں اگرچہ سند نہیں ہے موقع فین تک تو لونا یا محرت واقمی فنا اسلام اول و من قتل و ننو قتل بے بدرن ادلتن و ابنا آب یا اوبو سے ہے اوب ابنا بے اسلا بلنا من کم نفل فعین فن جمن منہا البیت سالما فکل الذی قد بنا من کم جلل یہ ہے اس کا صحیح اعراب اس کے بعد دوستو اس شخص نے دوسرا نام امام احمد بن حنبل کا لیا ہے یہ موجود ہے صفحہ چار سو چار امام احمد بن حنبل کی عبارت ان کا کلام یہ شیخ جو پانچ لاکھ بغیر صفروں کے حدیثوں کا حافظ ہے حوالہ کس کا دے رہا ہے امام صاحب کے قول کے لیے المنح المکیہ بشرح الحمزیہ امام ابن حجر ہے تمی مکی شافعی کی آگے ملا علی کاری رحمہ اللہ الباری آگے شیخ سبان پھر حضرت بریلوی میں پوچھتا ہوں تیری بہت دسیت کہاں گئی اصل حوالوں تک ہی نہیں پہنچ سکا اب میں آپ تجھے دکھاتا ہوں محدد صاحب کے اصل حوالے کیا ہیں یہ ہے میرے دوستو اب اصل کتابیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول سب سے پہلے جس کتاب میں آیا وہ یہ ہے یہ اس بیچارے نے میرے خیال میں نہیں دیکھی ہوگی اگر دیکھی ہے تو پڑھی نہیں ہوگی ورنہ اتنا نچلی سطح کی کتابوں کا حوالہ دینے کا کیا مانا اتنا بھی دسویں صدی کی کتابیں ہیں بارہویں صدی کی ہیں تیرہویں صدی کی ہیں چودہویں صدی کی ہیں یہ ہیں مذہب ہمبلی کے امام زعیم اور وکیل قاضی ابو یعلا کبیر ابن الفرا ہمبلی بغدادی کتاب کا نام ہے اروایتان والوجہان کیا نام ہے الروایتان والوجہان فی المسائل العقدیہ بحمد اللہ تعالی اس کتاب کا ایک حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اعتقادی مسائل کے اندر ہے مسائل عقدیہ میں ہے دوسرا حصہ اصول اور فقہ میں ہے اصول اور فقہ والا بھی میرے پاس ہے اور یہ عقیدہ والا بھی میرے پاس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں قاضی ابو یا کی ہم بلی جو ہیں ان کا وشال پانچویں صدی میں ہے یہ پانچویں صدی کے محقق ہیں ہم بلی مذہب کے ذمہ دار آدمی ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں ان کے ایک بیٹے ہیں ابو الحسین قاضی ان کو کہتے ہیں وہ ہے ابن ابی اعلی باپ بیٹا بہت بڑے ہمبلی مذہب کے امام میرے دوستو یہ وہ کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر چورانوے پر یہ لکھتے ہیں ورائے تو بے خط ابھی حفص العقبری العقبری اللہ وہر جز فی ہے فصل کا الیہ ابو لیا القاسم فرج بن اسوادی حدثنا ابو علی الحسین بن الجندی کال حدنا ابو طالب درمیان میں نقطے پڑے ہوئے ہیں عبارت ساکت ہے آگے ہے العقبری کالا سمیہ تو ابا بکر محمد بن العباس کالا سمیہ تو صالح بن احمد بن حمبل یقول کل تو لے ابھی ان نقو من سے بونا تولی یزید فقال يا بني وهل يتولى يزيدا أحد يؤمن بالله فقلت ألا تلعنه فقال ومتى رأيتني ألعن شيئا لم لا تلعن من لعنه الله في كتابه فقلت وأين لعن الله يزيدا في كتابه فقرأ فهل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسقمهم وأعمى أبصارهم هل يكون في قطيعة الرحم أعظم من القتل وقد أعدت ذكر هذه الرواية على ظهر الجزء وہاں جو اکیلتہ نقل او محن یہ عبارت تمام ہوئی سنو دنیا خیرات والو امام احمد کی طرف جو قول تکفیر یزید کے متعلق منسوب کیا جاتا ہے وہ اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے یعنی ان لوگ جو سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تکفیر ہے اس میں اور لان ہے وہ یہ ہے اس سے پہلے یہ کہیں نہیں ملے گا بات کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس شخص نے یہی امام احمد بن حنبل کا قول اور روایت اٹھائی اور پیش کی ہے اب اس کا حوالہ جناب سنیں وہ ہے محدث ابن جوزی کی الرد على المتعصب العنيد یہ کتاب محدث ابن جوزی نے کیوں لکھی تھی غوث پاک میرا کے ایک مرید اور خلیفے اپنے دور کے ایک بہت بڑے محدث اور امام وہ بھی محدث اور امام تھے امام عبد المغیس حربی جن کا ذکر و عالام نوبلا وغیرہ تاریخ میں موجود ہے انہوں نے یزید کے حق میں کتاب لکھی کہ اس کو لان جائز نہیں ہے ابن جوزی نے ان کی یعنی شیخ عبد المغیز حربی کی تردید میں یہ کتاب لکھی ہے رد عال العنید متاثب عنید سے مراد وہی شیخ عبد المغیص حربی ہیں میرے دوستو اس یہ دار القتب العلمیہ کا چھپا ہوا نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ نمبر چالیس پر ابن جوزی اسی قاضی ابو یعلا ابن الفراہ بلی کا حوالہ دے رہے ہیں وزاکر القاضی یعلا محمد بن حسین بن الفرا فی کتاب ان ابی جعفر الکبری حد ابو علی الحسین بن الجنید جس طرح اس میں لکھا ہوا میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں کالا حدثنا ابو طالب بن شہاب الکبری کالا سمیت ابا بکر محمد بن عباس آگے وہی بھارت اب میرے دوستوں یہاں ابن جوزی قاضی ابو یالا کی کتاب جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا نام بتایا ہے المعتمد فی اصول الدین یہ ہے یہ ہے قبلہ المعتمد فی اصول الدین یہ دیکھ رہے ہو یہ کتاب لیکن اس کتاب کے دو نسخے تھے ایک مفصل اور کبیر تھا ایک مختصر اور صغیر مختصر اس وقت دنیا میں ہے متول مفصل وہ دنیا سے مفقود ہو چکا ہے اس کتاب میں اس روایت کا نام و نشان نہیں ہے اگر تو جو متول مفصل نسخہ تھا کبیر اس میں اس کا وجود تھا ابن جوزی غفر الح نے اس میں دیکھا تو پھر مانا جا سکتا ہے قابل تسلیم ہے لیکن یہ جو نسخہ اس کے اندر اس روایت کا کوئی وجود نہیں جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حافظ ابن جوزی نے ذاکرہ اور حافظہ پر اعتماد کر کے اصل کتاب کو دیکھے بغیر یہ حوالہ درج کیا یہ حوالہ معتمد میں نہیں یہ حوالہ ہے الروایتان وال وجہان میں سند ساری ادھر موجود ہے تو انہوں نے اصل کتاب کو دیکھے بغیر کیونکہ لکھا اس وجہ سے انہوں نے نام المعتمد لکھ دیا میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر معتمد میں یعنی جو مفصل اور متول ہے اس میں یہ موجود تھا تو مختصر میں کم از کم کچھ نہ کچھ کلام کا نشان تو ہوتا اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ نشان تو ہوتا یہاں تو کچھ بھی نشان نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو وہم لگا ہے اور ایسے اوہام ان کو کافی سارے لگتے رہتے ہیں ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہے اور علماء ناقدین نے ہمیشہ نشاندہی کی ہے تو اصل اب وہ قول امام احمد کا کس کتاب میں ہوا ارایتان روایتان والوجہان میں ٹھیک ہو گیا اب میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں تھوڑا فرق دیکھتے ہیں روایتان والوجہان کے سند وہ میں نے پڑھی تھی الرد علی المتعصب العنید ابن جوزی کی صنعت جو ہے جو وہ ذکر کر رہے ہیں ان کی وہ بھی پڑی ہے فرق ہے ادھر ہے ان ابی جعفر الرخبری الروایتان والوجہان میں ہے ان ابی حفص الرخبری ابو جعفر اکبری کوئی شخص نہیں ملتا ابو حفظ اکبری تاریخ بغداد میں ان کا ذکر ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اب سمجھتے جائیے کہ یہ حضرت صاحب ابن جوزی صاحب جو ہیں کتنے بڑے اوہام کا شکار ہوتے چلے گئے کتاب کا حوالہ بھی غلط پہلا راوی نام غلط اصل کتاب میں کچھ ہے اور حضرت نے کچھ ذکر کر دیا اگلا ابو علی حسین بن الجنید لکھا ہوا ہے یہ اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے نہیں ملتا ہمیں اور رجال کی کتابوں میں جتنے محققین محشین یہ حضرات ہیں اور روایتان وال وجہان والا خصوصاً جو تحقیق کر رہا ہے نیچے اس نے اور ہم نے بھی تاریخ بغداد میں جس شخص کو دیکھا وہ ہے ابو علی الحسین بن الجاندی جنید نے وہ موجود ہے وہ رجال بغداد تاریخ بغداد کے رجال میں سے پھر آ جاتے ہیں حدثنا ابو طالب بن شہاب القبری ادھر نقطے پڑے ہوئے ہیں روایتان والوجہان میں کس کے بعد ابو طالب کے بعد اور نیچے لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں نیچے لکھا ہوا ہے کل متان مکم لم اتمکن من قراءتهما نیچے محشی کہہ رہا ہے کہ اصل کتاب جو ہے اس کے اندر یہاں دو کلمے مٹے ہوئے ہیں دو لفظ مٹے ہوئے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا لم اتمکن من قرات ماں میں ان کو پڑھ نہیں سکا ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ تاثر حدیث میں کیا بنا دیا کیا بنا دیا ابو طالب بن شہاب الکبری یہ بھی حضرت کا وہاں گرامی ہے کن کا ابن جوزی سرکار کا ہے سمے تو ابا بکر محمد باقی آگوشی کا ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے چلتے ہیں یہ جو سند ہے یہ سند پر ذرا کلام کرتے ہیں اب میں کلام خود کرنے کی بجائے نقل کرتا ہوں یہ کتاب ہے المسائل و رسائل عقیدے کے بعد میں یہ کہ دکتور عبد الہ بن سلمان بن سالم الحمدی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا یہ قسم عقیدہ کا استاد ہے دار و طیبہ کی چھپی چھپی ہوئی ہے پہلی جلد ہے صفحہ نمبر چار سو دس ہے اس پر لکھا ہوا ہے بقیہ تو رجال اسناد لم عارف خلل اکبری و صالح پہلا اکبری آخری صالح امام احمد بن حمبل کے بیٹے یہ دو کو میں پہچان سکا ہوں باقی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ٹھیک ہو گیا ہم نے کیا کیا ہم نے جو کچھ دیکھا اکبری کا پتہ چلتا ہے آگے یہ جو ہے ابن السوادی ان کا بھی ذکر ملتا ہے لیکن نیچے محشی کہتے ہیں لال لہو جیسے پتا چلتا ہے کہ شک کے ساتھ گزر رہے ہیں اگلا ابو علی الحسین بن جانا دی اگر ابن جنید ہو جس طرح وہ لکھنا ہے پھر تو بیڑے گھر کو ہو گیا اگر ابن الجاندی کہتے ہیں تو یہ بھی معروف تاریخ بغداد کے رجال میں سے آگے آ جاتا ہے ابو طالب اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے سب کو پتہ نہیں چلا اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے ابو بکر محمد بن عباس میں نے جتنی کوشش کی تاکیق کی صنعت کی اور اس شخص کی ہمیں ابو بکر محمد بن العباس نام کا راوی نہیں مل سکا کہ جو صالح بن احمد بن حنبل سے روایت کرنے والا ہو ہاں ابو عمر ابن حجوجا حافظ ہیں سکا ہے امام ہیں وہ ملے ہیں لیکن ان کے اور امام صالح بن احمد جو ہیں ان کے درمیان ہمیشہ ایک کوئی راوی واسطہ بنتا ہے کیوں کہ امام صالح جو ہے امام احمد بن حنبل کے بیٹے ان کی پیدائش ہے دو سو تین میں پیدائش کب ہے ہجری میں وفات ہے دو سو چھیاسٹھ میں کتنی عمر بن گئی تریسٹھ سال ہے عمر تھی تریسٹھ سال ان کی جو ابن حجوجا ہیں ان کی وفات ہے تین سو بیاسی میں کتنے میں تین سو بیاسی بیاسی تو درمیان میں واسطہ بنتا ہے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی جب نہیں ہو سکتی تو بات سمجھنا جس طرح میں نے سمجھا اگر بندہ وہی ہے ہے تو روایت منقطع ہے درمیان میں سالے کے واسطہ ہے وہ گرا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ نے منہاج سننا میں اسی وجہ سے غالباً اس نے اس روایت کو منقطع قرار دیا اور میں نے تحقیق کر کے آپ کو بتا دیا لیکن جو مجھے ایک اور چیز پریشان کرتی ہے اور اس احتمال کو رد کرتی ہے مولانا عثمان جی۔ کہ ادھر ہے سمے تو سالے تو ادھر تو سما ممکن ہی نہیں تو سمے تو سالح جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ تو متصل روایت ہے ان کی سال ہے نہیں سما ثابت نہیں ہو سکتا معلوم بندہ اور ہے اور دوسری بات دوسری دلیل اس بندے کے ابو عمر نہ ہونے اور ہونے شخص دیگر ہونے پر جو دلیل ہے وہ ہے اس کی کنیت بتائی گئی ابو بکر اس سند میں اور ان کی کنیت ہے ابو عمر تو کنیتیں نہیں ملتی حقیقت یہ ہے کہ مجاہیل سے سند بھری ہوئی ہے ابن تیمیہ نے کہا منقطع ہے ہم کہتے ہیں یہ سند ہی موضوع ہے کسی نے بنائی ہے اور اچھی خاصی بنائی ہے جس طرح حدیث متن کے اعتبار سے موضوع ہوتی ہے اسی طرح روایت سند کے اعتبار سے بھی موضوع ہوتی ہے وہ سند اگلے گھڑ لیتے ہیں اسی وجہ سے لطیفے کی بات سنو کیونکہ یہ روایت امام احمد بن حنبل سے ثابت نہیں انتہائی ضعیف سند ہے قاضی ابو یا یہ کتاب ہے جس سے حوالہ دے رہا ہوں امام ابن مفلح حنبلی الآداب شرعیہ جلد پہلی صفحہ نمبر دو سو آٹھ لکھا ہے قال القاضی و حاد روایت ان صحت فہ یا سریحت اور لعن لان اگر یہ روایت صحیح ہو جائے اس کا مطلب ہے جو روایت کو خود لینے والے ہیں سب سے پہلے وہ اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے اگر ڈاکٹروں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ان کس لیے آتا ہے کس معنی کے لیے آتا ہے اگر ڈاکٹروں کو یہ بات سمجھ آ جائے اگر ڈاکٹر اگر ڈاکٹر کو نہیں سمجھ آتی کسی کو تو پھر اس کی کوئی بات نہیں پھر یہی بات نقل کی ہے سفارینی نے سفارینی ہمبلی نے غذا الباب کے اندر صفحہ نمبر چھیانوے جلد پہلی صاف لکھا ہوا ہے وہی بھارت بہاد روایتوں روایت ہو ان ساحت فایا سریحا کال القاضی وہا دہی روایا میں یہ معلوم نہیں کر سکا کہ یہ قاضی جو یہ کہہ رہے ہیں ان ساحت یہ قاضی اب ہے یا ابن ہے باپ ہے یا بیٹا یہ میں فیصلہ نہیں کر سکا باہر صورت باپ ہو یا بیٹا ہو اس روایت کی صحت کے بارے میں وہ شک کا اظہار کر کے بتا گئے یہ صحیح نہیں ہے اگر صحیح با اعتماد طور پر ہوتی یا زن صحت بھی ہوتا تو ان کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا کیونکہ ان ہمیشہ شک کے لیے آتا میرے دوستوں یہ اصل حوالے آپ کو پیش کیے اب اس حد اس روایت پر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ روایت تو ثابت نہ ہو سکی مانا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح فرماتے ہیں میں نے ابے سے کہا ابو جان لوگ ہمیں یزید کی دوستی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یزید کا دوست قرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ یزید کے دوست ہیں یزیدی ہیں تو امام احمد نے فرمایا ہے میرے بیٹے کیا کوئی مومن یزید سے دوستی کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے فکل تو فلے ملا نے کہا ابا جان پھر آپ اس پر لانت کیوں نہیں کرتے جی۔ فقال امام احمد نے فرمایا تو نے مجھے کب دیکھا کسی چیز کو لانت کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی چیز پر لانت کی ہے ولیما لا تلانو اور کیوں تو لانت نہیں کرے گا اس شخص پر جس پر اللہ اپنی کتاب میں لانت کرے میں نے کہا کہاں یزید پر اللہ نے لانت کیا قرآن مجید میں تو باپ نے فرمایا فہل آسے تم ان طول تم انتف سے دو فل ارد و تو قطع ارحام کم الادین قریب ہے کہ تم ان طول تم اگر مانا یہ کیا جائے کہ اگر تم حاکم بنو گے تو فساد پھیلاؤ گے زمین میں اور رشتے داریوں کو کاٹو گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے ان کو بہرا بنا دیا اور اندھا بنا دیا امام نے فرمایا کیا قتل سے بڑا کوئی فساد ہو سکتا ہے یہ ہے اس کا سادہ سا مفہوم مانا مطلب اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس روایت کو اگر امام احمد بن حنبل کی شان کے اجتہاد اور علمی مقام کے تناظر میں دیکھا جائے جس کو درایت کہتے ہیں تو وہ بھی اس طرح بھی صحیح نہیں بنتی روایت تو سنادن تو پہلے صحیح نہیں ہے مانن بھی صحیح نہیں بنتی کیوں جہاں تک اس جملے کی بات ہے کہ یزید سے کون محبت کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں ہے یہ جملہ ٹھیک ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ عقیدہ تحاویہ وغیرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے عقیدے کے اندر لا نحب الفاسقین نبغض الفاسقین ہم فاسق, فاسق لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں محبت نہیں رکھتے مومن محبت صالحین سے کرتا ہے یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے مجھے جملہ ٹھیک ہے لیکن اگلی بات تو میں نے کہا آپ اس پر لانت کیوں نہیں کرتے کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو بھی فاسق ہو اس کا نام لے کر لانت کرنی چاہیے اور یہ سراسر باطل ہے یہ اہل سنت کے مذہب میں نہیں مزید آگے چل کر بات پھر اگلی بات کہ آپ فرماتے ہیں تو نے کب دیکھا کہ میں کسی چیز پر لانت کرتا ہوں میں نے تو کسی چیز پر لانت نہیں کی لہذا جدید پر بھی لانت میں نے نہیں کی اس وجہ سے میری عادت ہی نہیں ہے لانت کرنے کی اب تم خود سمجھدار ہو پھر یہ کہنا ولیم لا یلانو ولم ولیم لا یلانو ملانہ اللہ فی کتابی امام احمد فرماتے ہیں اس شخص پر کیوں لانت نہ کی جائے جس پر اللہ قرآن میں لانت کر رہا ہے اب دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے بیٹے کو لانت دینے کی اور آپ فرماتے ہیں کبھی نہیں کی میں نے یہ کیا ہوا دوسرے کو رغبت دے رہے ہیں بیٹا جس کو اللہ لانت کر رہا ہے اس پر لانت کی نہ کیوں نہ کی جائے تو پھر تو حق بنتا تھا خود بھی لانت کرتے لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے بتا رہے تھا نہیں تو نے کب دیکھا کہ میں نے کسی چیز پر لانت کی ہو تو اس آیت پر عمل آپ نے کیوں نہیں کیا دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں لانت کرنے کی اور اگلی بات کہ یزید پر لانت اس آیت میں ہے بھئی یزید کا نام ہے یزید کا نام ہے اگر تم کہو کہ اس میں فساد فل ارد کا آیا احمی کا آیا اس وجہ سے لانت ہے اس نے یہ کام کیے تو بھائی پھر یزید کی تخصیص کیا ہے جی۔ پھر تو ڈاکٹر طاہر قادری کی جماعت کے جتنے لوگ بھی قطع رحمی کرتے ہیں فساد فل ارد کرتے ہیں زنا شراب کرتے ہیں اور خصوصاً خود ڈاکٹر طاہر القادری جب یہ بابا خرابات بنا اسلام آباد میں بابا خرابات عمران خان زانی شرابی ایک نمبر جس کے نیٹ پر سارے بدماشیاں کھلی ہوئی ہیں ننگی بالکل فلمیں اس کی پڑی ہوئی ہیں یہ دھرنا دیتا ہے یہاں سے اس کے ہم کنار ہو کر اس کے شانہ شانہ چل کر اس کا اتحادی بن کر اور پھر اس کی سرپرستی میں ڈاکٹر کی سرپرستی میں وہاں زنا کے جوڑے بھاگتے رہے اور آج تک ملے نہیں جولیوں میں سریام لے کر عورتوں کو پڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے رہے تو آپ بتاؤ زنا فساد لڑ دے یہی الزام اس پر ہے یزید پر تو پھر تو یہ خود لانتی بن گئے یزید کو تو لانتی بنانا ہے ان کو اتنا تمیز نہیں کہ امام احمد بن حنبل کیسے اس سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں لان عمومی ہے لان شخصی نہیں اور لان عمومی کے تمام قائل ہیں تمام اہل سنت مسئلہ متنازع ہے غیروں کے ساتھ لان شخصی کا اور لان شخصی یہاں سے ثابت نہیں ہوتا جو ثابت ہوتا ہے وہ لان شخصی نہیں جو لان شخصی ہے وہ ثابت نہیں تو امام احمد بن حنبل اتنا بچے تھے کیا اگر جدید کا نام ہے تو بتاؤ پھر اس کا بھائی عمران خان جو ہے وہ پہلے آئے گا اور یہ عمران خان کا ساتھی ہے اور بابا خرابات ہے جوڑے بھگائے سب کچھ کیا تو حضرت طلان کے اس کے اندر یزید کے بعد پھر یہ مستحب بنیں گے یہ شامل ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آج اب اپنے دام میں سیاد آ گیا میرے بھائیوں حق یہ ہے یہ مردود روایت ہے نہ روایتن صحیح بنتی ہے نہ درایتن صحیح بنتی ہے جن لوگوں نے اس روایت کی بنا پر امام احمد بن حنبل کو قائل کہا اس کا لانت شخصی کہا ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا نافہمی ہے نافہمی ہے یا جذباتی ہے جذباتی ہے جذباتی ہے اور دین میں جذبات نہیں چلتے ہاں یہاں حقیقت چلتی ہے جذباتی فیصلے یہاں پر نہیں چلتے اب اس کا معارض اور مخالف امام احمد بن حنبل سے صحیح روایت ہم دکھاتے ہیں کیا بات ہے جس کو عام سطحی مطالعے والے لوگ چھوڑ دیتے ہیں جی اور محدثانہ مورخانہ نظر وسیع رکھنے والے مسئلے کی تحقیق میں انتہا کو پہنچنے والے جو نہیں وہ ایسی روایتوں سے معروم رہے حالانکہ یہ روایت امام احمد بن حنبل کے معتبر کتابوں میں موجود ہے یہ آ گئی یہ آ گئی کتاب امام احمد بن حنبل کے عقیدے کی پہلی ذمہ دار کتاب یہ ہے کتاب السنہ ابو بکر خلال کی امام احمد بن حنبل کا اعتقادی مذہب انہوں نے جمع کیا امام احمد بن حنبل کا اصولی مذہب انہوں نے جمع کیا امام احمد بن حنبل کا فقہی مذہب انہوں نے جمع کیا ان کی کتاب ہے مذہب حنبلی پر الجامع فقہ حنبلی کا اصل ماخذ اور مصدر یہی ہے جیسے ہنفیوں کے پاس امام محمد کی کتابیں ہنفی مذہب کا ماخذ اور اصل ہیں اسی طرح اس امام کی کتابیں امام احمد بن حنبل کے مذہب کا اصل اور ماخذ ہیں اب میں سند پڑھتا ہوں سند پر کسی کو اختلاف ہو تو مائی کا لال بول سکتا ہے بولنے کی اجازت ہے اخبارانی احمد بن محمد بن مطر و زکریہ بن یحیا ان ابا طالب حد دم کال سال تو ابا عبد اللہ من قال اللہ اللہ یزید ابن محاویہ قال لا تكلم في هذا قلت ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر وأنا صائر إلى قولك فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقد صار يزيد فيهم وقال من لعنته وسببته فاجعلها له رحمة فأرى الامساك أحب إلي اس کے نیچے محقق لکھ رہا ہے رجال ہو سکات اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو پانچ لاکھ بغیر صفروں کے حدیث کے حافظ ہیں تو ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے سند کی تحقیق وہ کر لیں گے بہرحال ہم چیلنج دے رہے ہیں کہ سند صحیح ہے ابو طالب امام احمد کے شاگرد فرماتے ہیں میں نے امام ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ایک شخص کہتا ہے لعن اللہ یزید ابن معاویہ لانت بھیجتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اور ما تکلم فی آدھا اس مسئلے میں مت بول بول تو تقول میں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص یہ بات کرتا ہے لعن اللہ ہو یعنی لانت بھیجتا ہے لا باس ابھی اس میں حرج نہیں ہے بہرحال اتنا گیا گزرا بندہ نہیں ہے وہ بھی بندہ ٹھیک ہے اور یہ بکرتا ہے شاعر لے کر لیکن میں تو آپ کی بات کی طرف جاؤں گا جو آپ مسئلہ بتائیں گے میں اس پر عمل کروں گا امام ابو عبداللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المومن کا قتل ہی مومن کی لانت اس کو قتل کرنے کی طرح ہے یہ ایک حدیث امام احمد نے پیش فرمائی اس مسئلے کے اندر پھر فرمایا حضور نے فرمایا خیر خیر اللہ سے ثم الذین یلونہم بہترین دور میرا ہے پھر ساتھ والوں کا وقد سارا یزید فیہم اور یزید ان میں ہو چکا ہے کن میں وہ حضور کے بعد والے دور میں یعنی صحابہ کے بعد والے تابعین کے دور میں جی۔ اور حضور نے پھر امام احمد نے فرمایا اور حضور نے فرمایا میں لان تو ہوں جس پر میں لانت بھیجوں اور سبب تو ہوں یا اس کو کوئی گالی دوں فض الحو رحما اے اللہ اس کے لیے وہ رحمت بنا دینا تو آپ امام احمد بن ابل فرماتے ہیں فرل امساک احبا لیا میں یزید پر لانت بھیجنے سے توقف کو اچھا سمجھتا ہوں ایک روایت یہ ہے اس سے پہلے روایت کیا ہے وہ روایت بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے محنا آپ کے شاگرد ہیں محنا کون ہاں موٹی ہدایت والی کے ساتھ میں احمد بن امبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ نے فرما اس نے مدینہ میں جو کیا تم کیا ہے تمہیں معلوم ہے میں نے کہا کیا کیا آپ نے فرما مدینہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا فا اور کچھ کیا میں نے کہا اور کچھ کیا کیا نہ بہا اس کو لٹوایا کل تو فیوز حدیث اس سے حدیث لینی چاہیے روایت تو کرنی چاہیے فرمایا یوز والا حدیث اس سے حدیث نہیں لینا چاہیے ولا جم بغی لادن یک تو حدیث کسی کے لیے مناسب ہی نہیں اس سے حدیث لے میں نے احمد سے کہا وہ منکان بل مدینہ ہی فعل ما فعل مدینہ میں اس کے ساتھ کون لوگ تھے جس وقت اس نے مدینہ والوں کے ساتھ جو کرنا تھا کیا فرمایا اہل شام ہوا اہل میسر قال اللہ ان مکان اہل مصر معاہم فی امر عثمان رحمہ اللہ وہ حضرت عثمان کے دور اس پہل اس روایت نے بتایا کہ آپ نے اس کو فاسق قرار دیا کیونکہ اس روایت منع کر دی لیکن اگلی روایت نے بتایا کہ لان نہیں کرنا تابعین میں شامل کیا اور پھر بھی فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں جس پر لانت کروں اللہ اس کے لیے رحمت بنا دینا تو اس کو مطلب ہے اس کے لیے رحمت اور جس طرح ہر فاسق کے لیے بخشش اور رحمت کی امید کی جاتی ہے امام احمد اس میں امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے جی۔ اس حدیث کو یہاں پر لا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس پر میں لانت کروں یا اللہ اس کے لیے رحمت بنا دینا تو اگر لان عمومی میں آتا ہے لیکن مغفرت اور رحمت کا فاس دیگر فاسقوں کی طرح حقدار بھی بنتا ہے تو میرے دوستو اب یہ آ گئی اس کے معارض یہ لان سے روک رہی ہے وہ لان کروانے کا کہہ رہی ہے ایسے جی معارض ہو گئی وہ ضعیف یہ صحیح تو امام احمد بن حنبل کا مذہب کیا بنا تکفیر اور لان کہاں سے نکلا میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر اب اس کا جواب دے تو نے امام احمد کی طرف ادھر سے ہمارا چکا ادھر سے چکا چوک چکا سن سنا تو نے نہیں پڑھا کود رسم مفتی میں کہ بعض اوقات دس دس کتابیں دس دس علماء ایک ایک غلطی کی اتباع کرتے چلے جاتے ہیں نہیں پڑھا تو نے جب حقیقت کھل جائے سمجھدار لوگ کہتے ہیں جب تو دیکھ رہا ہے کہ قافلہ لٹا ہوا ہے پوچھتا کیوں ہے کیسے لٹا جب تو نے دیکھ لیا وہ سند مردود یہ سند صحیح بات وہ غلط یہ بات صحیح اس میں لانے شخصی نہیں اس میں لانے شخصی سے روکا جا رہا ہے اس حدیث روایت میں تو اب کیوں پوچھتے ہو ابن حجر نے لکھ دیا فلاں نے لکھ دیا فلاں نے لکھ دیا امام احمد کی طرف منسوخ کال کر کے مشاہدے کے بعد بھی کسی کی حاجت رہ جاتی ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے دس دس دس حضرات نے ایک دوسرے کی غلطی کی اتباع کی ہے اور یہ امام ابن امام ابن عابدین شامی کے شرح رسم عقود المفتی اگر کبھی پڑھنا نصیب ہوا تو اس میں پڑھ لینا نہ لکھا ہو تو پھر کہنا سے غرض میرے دوستو پہلا قول پیش کیا گیا حضرت عبد الرحمان بن سعید بن زید تابعی کا اس کی کوئی سند نہ نکلی بے سروپا نکلا مردود ہو گیا اس کی سند جو بتائی گئی یہ قول جو دعوے کے طور پر پیش کر کے فلاں لکھنے فلاں لکھنے فلاں لکھنے اعلیٰ حضرت لکھے کس نے لکھا کس نے لکھا کس نے لکھا یہ سمجھو اللہ ابن عابدین شاہ بھی فرماتے ہیں جس طرح یہ دس نے غلطی کی ہے اس کی کوئی حقیقت امام احمد بن حنبل سے ثابت نہیں ہوتی امام احمد بن حنبل کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو آیت سے لانے شخصی ثابت ہی نہیں ہوتا مسئلہ لانے شخصی کا ہے تو روایت بھی غلط درایتن بھی غلط جو روایتن بھی صحیح درایتن بھی صحیح وہ یہی نکلا یزید فاسق روایت کا حل نہیں لیکن لان جیز نہیں تکفیر بھی جیز نہیں یہ امام محمد ابل کا مذہب ہے اب کرنا تھے واگا چاہے کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہو یا کینیڈا سے بھی آگے چلا جائے سمجھ آئی کہ نہیں اب ان کو کہے مدد کرو عرب والوں کو کہو عجم والوں کو کہو ایک چشتی گڑبڑ گیا اب مدد کرو کیا جواب دوں جب جواب دے لو گے شکست مان لوں گا بس سیدھی سیدھے بات